بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله بسم اللہ الرحیم نمان آج فروری انیس سو اڑہتر کی دس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفرقان کی آیت پینتیس سے ہو رہا ہے two five over three five آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ درس میں مخالفین کے اس اعتراض کے جواب میں کہ سارے کا سارا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل ہو جاتا کہ ہمیں معلوم ہو کہ بلاخر تمہارا مقصد منتہا مطلوب و مقصود ہے کیا جواب نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر دیا گیا تھا کہ یہ قرآن نازل ہو رہا ہے ایک پروگرام کے لیے جسے بتدریج تمہیں دیا جا رہا ہے اور یہ اس لیے کہ اس کی ہر کڑی پر پہلے عمل کیا جائے گا تو اگلی کڑی پھر سامنے آئے گی جس منزل تک بتدریج پہنچنا ہو اس کا طریقہ کاری یہی ہوتا ہے اور کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے تو ایک عظیم الشام انقلاب ہوتا ہے فساد برپا کرنا ہو تو اس کے لیے تو نہ کسی تدریج کی ضرورت ہے نہ ترتیب کی ضرورت وہ تو ایک جھکڑ چلتا ہے اور جب ہی وہ کہتے ہیں شبا شب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے درد کی طرح اٹھتا ہے آنسو کی طرح بیٹھ جاتا ہے لیکن انقلاب میں تو ایک قلبی تبدیلی پیدا کرنی ہوتی ہے ایک عظیم انقلاب پیدا کرنا ہوتا ہے اور وہ بتدریج ہی اس منزل تک پہنچا جا سکتا ہے اس یہ جو پروگرام ہے میں نے عرض کیا تدریجن یہ پروگرام دیا جاتا ہے تو ان مراحل میں یہ انقلاب لانے والا پیغام کرتا کیا ہے یہ نہیں کہ وہ نظام جو ہے وہ اس کی کڑیاں سنوارتا ہے نظام تو مشیت کے سامنے پہلے ہی ہوتا ہے اس کے ذہن میں بھی ہوتا ہے خارجی دنیا میں انقلاب لانے کے لیے فساد برپا کرنے کے لیے نہیں فساد برپا کرنے کے لیے تو یوں ہی ہلا ہلا اور ڈگا ڈگا وہ کیا جائے فساد برپا ہوتا ہے انقلاب لانے کے لیے ایک جماعت تیار کرنی ہوتی ہے اور تیار کے معنی یہ نہیں کہ ان کے ہاتھوں میں رائفلیں دی جاتی ہیں اور ان کی نشانہ بازی سکھائی جاتی ہے خود ان کے قلب و ذہن میں ایک انقلاب پیدا کیا جاتا ہے یہ سارا مرحلہ ابتدائی جو ہے اس پیغمبر کے لیے وہ ہوتا ہے یو اللہ محمد احکمہ و ذکی تعلیم دیتا ہے پہلے انہیں قانون کی غائب سمجھاتا ہے ان کو اس کو پروگرام کی اور اس کے بعد نشو و نما دیتا ہے ان کی انسانی صلاحیتوں کو تغیر نفس ان کے اندر کرتا ہے ایک نفسیاتی تبدیلی پیدا کرتا ہے جب یہ جماعت تیار ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ جو ٹکراؤ کی صورت ہے اس کے بعد وہ نہیں پیدا کرتا وہ تو چاہتا ہے ٹکراؤ کے بغیر ہی یہ انقلاب برپا ہو جائے لیکن مفاد پرست جماعتیں تو اس طرح سے انقلاب تو نہیں پیدا ہونے دینا چاہتی نا ان کی تو ساری مفاد پرستیاں ختم ہو جاتی ہے وہ ٹکراؤ کے لیے آتی ہیں ہاں وہ مکے سے مدینے ہی کیوں نہ چلا جائے ہجرت کر کے وہ اس کے پیچھے آتی ہیں یورش کر کے آتی ہیں لشکر کشی کرتی ہیں میدان جنگ میں آتی ہیں تو اس کے لیے اس منزل تک پہنچنے کے لیے اس نے صرف سپاہ تیار نہیں کرنی ہوتی ہے اس نے انسان تیار کرنے ہوتے ہیں اس کا پروگرام انسانیت سازی کا ہوتا ہے اس دوران میں وہ یہ کرتا ہے آپ کو یاد ہے میں نے پچھلی دفعہ جو بتایا تھا کہ جو پہلی صورتوں میں سورہ مزمل کے اندر جو کہا گیا تھا کہ راتوں کو تھوڑا جاگا کرو ان سنلقی علیہ کا قول سکیلا وہ ایک بہت بڑا بار گراؤں کا انقلاب تمہارے ذمہ کیا جا رہا ہے ان لکا سب ہن ان لکا فنہار سب ہن طویلا دن میں اتنا بڑا پروگرام ہوتا ہے اس تمہارے ذمے کہ راتوں کو کچھ تھوڑا سا آرام بھی کر دیا کرے اور اسی ضرورت میں ہے کہ تمہارے ساتھ وطائف ہے تم من اللہ دینا ماکہ اکیلا نہیں ہے یہ شخص راتوں کی تنہائیوں میں حجرے میں بیٹھا ہوا مسلح کے اوپر تسبیح پھیر رہا ہے وہ سبان طویلا کے تو مانے آپ کے یہاں یہی کیے جاتے ہیں نا سبا بھی اور سبا طویلا بھی ہزار دانے کی لمبی لمبی تسبیاں پھیرا کرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی جو ہیں اور ان کے متعلق کرا ہے کہ علما ان سکون مرد و آخرون فضل اللہ واخرون جو قاتل فی ضبیر اللہ وہ بھائی یہ جماعت تمہاری ایسی ہے کہ ان میں سے کمزور بھی ہوتی ہے کچھ بیمار بھی ہو جاتے ہیں جنہوں نے کچھ کاروبار بھی اپنا کام کاج کرنا ہوتا ہے پھر یہ بھی ہے کہ میدان جنگ میں بھی ان کو نکلنا ہوتا ہے تو اگر صورت یہ ہو کہ سارا دن اس پروگرام کی عملی ایگزیکیوشن کے اندر لگا رہو اور ساری رات پھر اس کے پروگرام کی ترتیب کو تدریج کو کڑیوں کو سیکھنے سمجھانے میں سلجھانے میں لگے رہو تو اس طرح سے کیا دن یہ بات چلے گی یعنی خدا کو یہ کہنا پڑا کہ راتوں کو سو بھی لیا کرو یہ ہے پروگرام قولن ثقیلا اتنا بڑا پروگرام تھا یہ کہ جس وقت یہ اس پروگرام کی تکمیل کے بعد جب یہ دوشی ہوئی ہے وبدان ان کا وزرک الزی ان کا دا ظاہر کہ خدا نے بوجھ وہ اٹھا لیا تیرے اوپر سے جس نے تیری کمر کو توڑ رکھا تھا یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں تو انبیاء کرام اور خود نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں جو قصیدے پڑھے جاتے ہیں ان کے مقام کی عظمت کو ہمارے سامنے لایا جاتا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے وہ رفانہ اللہ کا ذکر خدا جس کے متعلق کہہ رہا ہے اس سے بڑی نعت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نے تمہارے ذکر کو بلندیوں تک پہنچا دیا ٹھیک ہے لیکن وہ کس طرح بلندیوں تک پہنچا تھا کیا کارنامہ اس نے سر انجام دیا تھا ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ خدا کی طرف سے آیا قدر سے آیا پیغام پہنچایا پھر اگر کوئی مار کا ہوا تو اس کے فرشتے آئے انہوں نے سر کر دیا اس کے ذمے بھی ہوا تو کوئی موجہ دکھا دیا بھائی یہ دکھایا جاتا ہے یہ چیزیں جس نے جس کے ہاتھوں سے رونما ہونی ہو اس کی کمر ٹوٹے گی اس سے اس بارے گراہ سے اس پہ تو بوجھ ہی کوئی نہیں ہوگا ادھر سے ایک حکم آیا ساتھ ہی اس کے وہ اس حکم کی تعمیل کرنے والے فرشتے آ گئے موجے آ گئے تو اس کے اوپر بارے گراہ کیا ہے وہ بارے گران جس کے متعلق خود خدا کہتا ہے کہ اس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی اولم ثقیلا اتنا بڑا وزنی پروگرام ہے جو تمہارے سامنے ہے تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام یہ انقلاب آور ہستیاں ہوتی تھیں واز کہنے والے نہیں ہوتے تھے تصویاں پھیرنے والے نہیں ہوتے بہت بڑا انقلاب ہوتا تھا یہاں کہنے کے بعد اب آئیے زیر نظر آئے کہ ولاقت آتا ہے نا موسل کتاب وجالنا ہارو ہارون وزیر ویسے تو قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ جہاں وہ ایک دعویٰ کرتا ہے اس کی صداقت کی شہادت میں تاریخ کے داستانے یا واقعات پیش کرتا ہے انبیاء کرام اور سابقہ اقوام کی داستان ہے اس لیے کہ اصل کے اعتبار سے تو ساری یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں تھیں یہ حق و صداقت کی بنیادوں کے اوپر ایک انقلاب برپا کرنے کے لیے آتے تھے مفاد پرست قوتیں اس کی مخالفت کرتی تھی بلاخر حق و صداقت کو کامیابی ہوتی تھی یہ تھا جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے زمان و مکان کے کانٹیکس کے اندر یہ چیز جگہ بدلے گی واقعات وہ حالات بدلیں گے انسان بدلیں گے لیکن اصل حقیقت یہی ہے اگر سے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو چلی آئی تو قرآن کریم تاریخ کے ان واقعات کو اس لیے بتاتا ہے مخالفین سے یہ کہتا ہے کہ تم جانتے ہو ان تاریخی واقعات کو ابھی ابھی بات آئے گی کہ تم تو ان کی اجڑی ہوئی بستیوں میں سے صبح شام گزرتے ہو ان کے کھنڈراج کے اوپر لکھی ہوئی ان کی داستانیں پڑھتے ہو تو اس کے بعد بھی تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا اگر تم نے وہی روش اختیار کی تو وہی کچھ تمہارے ساتھ ہوگا اس کے لیے وہ سابقہ داستانیں تو آتا اور ادھر جو اس پیغمبر کے ساتھی ہوتے ہیں ان کا تصبیت قلب کہا ہے قرآن نے لینو لسبے تا بے فوادہ کا خود رسول سے کہا گیا ہے کہ تمہیں بھی اس سے تصویت قلب حاصل ہو دل جمی حاصل ہو کہ واقعی حق کی علم بردار جو جماعتیں ہیں مشکلات میں سے تو سامنا ان کا مشکلات کا سامنا تو انہیں کرنا پڑتا ہے لیکن آخر العمر کامیابی اور کامرانی انہی کے حصے میں آتی ہے ادھر تو یہ یقین ہوتا ہے اور ادھر مخالفین کو یہ تنظیر و تنبی ہوتی ہے کہ اگر تم نے اس روش کو نہ بدلا تو تمہارا انجام بھی یہی ہوگا جو اقوام سابقہ کا انجام ہوا یہ ہے جو قرآن اس کے ساتھ واقعات بیان کرتا ہے انبیاء سابقہ علیہ السلام میں سے ہر ایک اپنے اپنے مقام کے اوپر اسی قسم کا انقلاب برپا کرنے کے لیے آیا تھا لیکن ان داستانوں میں یہ جو کشمکش ہے صاحب ضرب کریم حضرت موسا علیہ السلام اور فرعون کی کیا اس کو بڑی نمایاں حیثیت حاصل اور اس کی ایک خاص وجہ انسانیت کے سینے کے اوپر جو کابوس بن کر تین لانتے سوار ہوئی ہیں یعنی جو لانتے سوار ہوئی ہیں یوں کہ یہ ان کو اگر کیٹیگرائز کرنا ہو ان کو تقسیم کرنا ہو آپ نے حصوں میں تو وہ تین حصوں میں تقسیم ہوتی ملوکیت کی لانت ملوکیت کا ترجمہ بادشاہت نہیں ہے انسانوں کی انسانوں پر حکومت اس کی شکل اور نام کچھ بھی کیوں نہ ہو یہ ملوکیت ہے دوسری چیز مذہبی پیشوائیت ملوکیت کی حکمرانی انسانوں کے اجسام پر ہوتی ہے جسموں پر ہوتی ہے وہ ہاتھوں میں کڑی ڈالتا ہے وہ انسان کے ایک پیکر کو جسم کو حوالات میں بھیجتا ہے مذہبی پیشوائیت ان کے قلب و دماغ کو اپنی زنجیروں میں جکڑتی تو یہ تو بڑی سخت قسم کی غلامی اور محکومی ہوتی ہے یہ دوسری چیز ہوتی ہے اور نظام سرمایہ داری جو ان کو بھوک کو مارتا ہے یعنی وہ در حقیقت ان کو اس قسم کی غلامی کے لیے تیار کرتا رہتا ہے انہیں بھوکوں مارتا ہے سرکس کے شیر کی طرح پھر وہ اشارے کے اوپر جو جی میں آئے ان سے کراتے رہتے ہیں یہ تینوں کی ملی بھگت ہوتی ہے حقیقت میں ان میں سے ایک ایک لانت بھی انسانیت کا گلا گھونٹنے کے لیے کچھ کام زوراور نہیں ہوتی لیکن جہاں یہ تینوں اکٹھی ہوئی ہوئی ہوں تو آپ سوچئے کہ ان کے نیچے تڑپتی پھڑکتی انسانیت کا کیا حشر ہوگا حضرت موسا علیہ السلام کے زمانے میں یہ تینوں لانتیں بیک وقت بیک كماں اکٹھی ہو گئی تھی فران کی ملوکیت حامان کی مذہبی پیشوائیت قارون کا سرمایہ داری کا نظام اور ان کے تابع بنی اسرائیل کی قوم اور یہ تھا وہ انقلاب جس کے لیے حضرت موسا علیہ السلام کو تیار کر کے بھیجا جا رہا تھا سوچتے ہیں آپ ایک معقوم قوم کا فرد وہاں سے بھاگا ہوا اور اس کے ذمے یہ اہم پروگرام عائد کیا جاتا ہے کہ جاؤ فرعون کی طرف نو تغ وہ تو ساحل ناش نہ ہو چکا سلاد بن چکا ہوا ہے جاؤ اس کی طرف یہ مقام ہے نبوت ایسے ہی نہیں کہ حق لینے کو جائیں پیمبری مل جائے اور پھر اس کے بعد سب ساری دنیا ان کے حضور سے ادھر ہو قیامت آمد تک ان کی مدع ستائش کرتی رہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرنے کے لیے آتے تھے اب سمجھ میں آیا جو کہا تھا کہ انہیں سنولکی کا کالن سکیلا تم پہ ایک بہت بارے گراں تھا بوجھ پروگرام تمہارے ذمہ عائد کیا جاتا ہے یہ وجہ ہے جو قرآن کریم میں اکثر و بیشتر مقام پر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم یا جماعت مومنین کو جب اس پروگرام کی یاد دہانی کرائی گئی تو ساتھ حضرت موسا علیہ السلام کا واقعہ بطور شہادت کے بطور صداقت کے پیش کیا گیا یہاں بھی اوپر پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ قرآن نے یہ کہا تھا کہ یہ اس لیے قرآن تدریجن نازل ہو رہا ہے کہ تیرے ذمے ایک بہت بڑا پروگرام ہے جس کی کڑیاں طے کرنی ہیں اور اس کے بعد آگے یہاں ولاقت آتا ہے نا موسل کتاب وجہ وزیر اور یہاں بھی جو سورہ مزمل میں میں پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا تھا یہاں بھی جو انا سنل کی علیہ کا قولن سکیلا ہے اس کے بھی آخر میں جا کے بات کہا گیا ہے انا ارسلنا الحم رسول کما ارسل الا فرعون اونا رسولہ یہ بھی وہی کہی گئی کہ جس طرح فرعون کی طرف ہم نے اپنا ایک رسول بھیجا تھا اے اہل عرب اہل دنیا تمہاری طرف اسی قسم کا ایک رسول بھیجا جا رہا ہے تو گیا یہاں بھی یہی چیز کہی گئی ہے میں نے عرض کیا کہ مختلف مقامات پر جہاں یہ چیز پوری اہمیت کے ساتھ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا پروگرام سامنے لایا گیا ہے اس کے بعد یہ اویزش جو ہے صاحب ضرب کریم اور فرعون کی اس کو بطور شہادت پیش کیا گیا ہے خود قرآن کا مقصد جو ہے ابھی ذہن میں میرے بات سے آئی سورہ ابراہیم چودہویں سورت ابتدائی اس سے کی گئی ہے الفلام راک کتابل نہ ہوئی کتاب ہم نے تمہاری طرف تیری طرف نازل کی ہے تاکہ تو نو انسانی کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے یہ تاریکیاں کیا ہیں یہ روشنی کیا ہے جن کی طرف یہ رسول پھر لاتا ہے انسانیت کو بتایا کہ ولاقد ارسلنا بے آیات نا ان اخرج قوما کا میں نزدول مات نور الفاظ موسب کو بھی ہم نے بھیجا تھا اس کی قوم کی طرف تاکہ وہ انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے ظاہر ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کی یہ جو داستان جو کشمکش کی ہے وہ تو بڑی تفصیل سے قرآن کے اندر آئی ہے اور وہ یہی داستان ہے ملوکیت مذہبی پیشوائیت اور نظام سرمایہ داری میں جکڑی ہوئی انسانیت یہ تاریخیوں کے اندر اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے ان زنجیروں میں جکڑی ہوئی انسانیت ہو تو اس کے بعد انہوں بچارے کوئی سوجا ہی نہیں کوئی دکھائی نہیں دینا کوئی نظر ہی نہیں آتا تاریخی یہ ہے روشنی کی طرف لے آؤ بڑی چیز بدن کے کوئی صاحب اٹھے کرسیوں کا انتظام کر میں یہ عرض کر دوں بار بار میں اس چیز کو کہتا ہوں کہ یہ فساد نہیں ہوتا فساد کو تو قرآن نے فساد کی تو اتنی مذمت کی ہے وہ تو مفسدین کے خلاف ان کو لاتا ہے جب تک فساد اور انقلاب میں فرق نہیں سمجھا جائے گا کسی قوم کی حالت نہیں بدلی جا سکتی فساد تو بنی بنائی عمارتوں کو کھنڈرات میں تعمیر کرتا ہے انقلاب ان کھنڈرات سے نئی عمارت کی تعمیر کرتا ہے بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے یہ اس کا ایک پہلا حصہ جو ہے وہ تو غیر محسوس ہوتا ہے نظر نہیں آتا لوگوں کو کہ کچھ ہو رہا ہے قلب اور دماغ کی تبدیلی غیر محسوس ہوتی ہے اندر ہی اندر یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے یہ پیریڈ یہ عرصہ پروگرام کا یہ حصہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دوسرے حصے کے مقابلے میں زیادہ اہم ہوتا ہے دوسرے حصے میں تو یہ جو صلاحیتیں اس طرح سے برومند ہو جاتی ہیں ان کی نشو و نما ہو جاتی ہے <clears throat> تبدیلی اندر پیدا ہوتی ہے ان کو پھر عملاً بروئے کار لانے کا وقت آتا ہے وہ محسوس ہوتا ہے وہ ٹکراؤ ہوتا ہے تیار ہوتا ہے مسالہ یوں سمجھیے کہ کسی کے پاس یہ ہتھیار اور اوزار اور اسلحہ اور ساری چیزیں تیار ہوں فوج ٹرینڈ ہو یہ انتظامات مکمل ہوں پھر میدان جنگ میں جانا ہو تو اس وقت یہ میدان جنگ کا مرحلہ پہلے مرحلے کے مقابلے میں آسان ہوتا ہے مرحلہ تو یہ ہوتا ہے جو مشکل ترین مرحلہ یہ وہ مرحلہ ہے جس کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کیونکہ سامنے آئی ہے مثال کے طور پہ قرآن نے اسے پیش کیا ہے میں سمجھتا ہوں اسی کی وضاحت سے یہ پروگرام جو حضور کے سامنے تھا وہ سمجھ میں آئے گا سورہ تاہ بیس بٹا پندرہ بات ہو رہی ہے تور کی چوٹیوں کے اوپر جہاں انہیں کہا جا رہا ہے کہ جاؤ فراؤن کی طرف وہ بڑا ہی سرکش ہو گیا ہے بڑے لطیف پیرائے میں ایک بات یہاں قرآن نے کہی ہے قرآن کی ایک اصطلاح ہے سات آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا جب کوئی بات تیزی سے نمودار ہو جائے سامنے آ جائے تو وہ اسات ہوتی ہے یہ جو انبیاء کرام کے ہاتھوں پروگرام نمودار ہوتا ہے اس کا پہلا حصہ جب ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد اس نے مرئی محسوس طور پہ جب سامنے آنا ہوتا ہے وہ ہے مرحلہ جہاں اساد کہا جاتا ہے وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تینوں انسانیت کی ہڈیاں توڑنے والی قوتیں تھیں ملوکیت مذہبی پیشوائیت اور حامانیت اور قارونیت یعنی یہ جو کچھ کر رہی تھی اندر اندر ایک لمبے عرصے سے یہ ہو رہا تھا حضرت موسا علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ ان سات آتی تن اقاد و اخ ہاؤ یہ اسات کی اندر اندر تیاریاں بہت عرصے سے ہو رہی تھی معقوم کاموں میں بھی اگر احساس تھوڑا سا بیدار ہو جائے تو ایک وقت آ جاتا ہے جب انہیں محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ ہمیں کس حالت تک پہنچایا جاتا ہے کہا کہ ان سات وہ سات آنے والے اکاد و ہے اس سے پیشتر وہ نگاہوں سے پوشیدہ تھی اب ہمارا پروگرام یا ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ وہ نمودار ہو کے سامنے آ جائے کیا بات کہی ہے کہ وہ سات تیاریاں تو اس کی ایک عرصے سے ہو رہی تھی معقوم قوم پہ آہستہ آہستہ اتنے مظالم ہو رہے تھے کہ وہ اس سٹیج کے اوپر اب پہنچی ایک عرصے سے ہو رہے تھے ادھر سے ان کی بھی تربیت ہو رہی تھی ایک عرصے سے حضرت موسا علیہ السلام کی کسی پروگرام کو بروئے کار لانے کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ جنگلوں میں بکریاں پھر چلاتے پھرتے تھے سارا عرصہ جتنا ہے وہ اتنے عظیم پروگرام کے لیے کسی کو تیار کرنا ہے تو اس کام کے لیے اوپر رکھا جائے گا کہ جاؤ بارہ برسہ بکریاں چلا مصر میں رہتے ہوئے فرعون کی نگاہوں کے نیچے رہتے ہوئے وہ اس قسم کی تیاریاں کر ہی نہیں سکتے تھے کرنے دیتا ہی نہیں تھا کون کرنے دیتا اس قسم کی تیاریاں ان کی سی آئی ڈی کی نگاہیں تو گھروں کے اندر تک ہوتی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں سے نکل جائے یہ جو وقت ہے اکاد و میں نے اب اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ یہ مری طور پہ سامنے آ جائے تو اتنا پہلا عرصہ جو ہوتا ہے وہ اس کی تیاریوں کا عرصہ ہوتا ہے بڑے خوبصورت انداز میں کہہ گیا اس کو تو انداز ہی خوبصورت نصیب ہوا تھا کہ با عرصہ ہے درویشی در ساز و دما دم زن یہ جو اسٹیج تیاری کی ہے اسے نشہ درویشی کہہ کے پکارتا ہے اس کی اپنی اصطلاحات اندر کی نشو و نما اور صلاحیت اور تغیر با نشہ درویشی در سازو دما دم زن کیوں پختہ شبی خود را بر سلطنت جان زن کیوں پختہ شبی اور پختہ شدن جو ہے اس پروگرام کے لیے با نشہ درویشی سازش ساختن ہے اس دوران میں اس قسم کا فخر و استغنا اور یہ جو ہے تمام تیاریاں اندر کے تغیرات کی اس کے ساتھ یہ کہا کیوں پختہ شبھی کچا اچھا نہیں جب پوری میچورٹی آ جائے جب پوری پختگی حاصل ہو جائے اس کے اندر تو پھر اس کے بعد بار سلطنت جم زن اور توڑ پھوڑ کے رہا یہ ہے وہ اکاد فی ہا اور ساتھ ہی میں عرض کر دوں قرآن ہے اتنا ہی نہیں کہہ دیا کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ اساد وہ انقلاب جو ہے سامنے آ جائے نمودار ہو جائے دو لفظ آگے اضافہ کر دیا فساد اور انقلاب کا مقصد منتہا محصل جو ہے اس کو بیان کر دیا کاہے کے لیے لیکسا کلو نسم بما تس آ تاکہ ہر فرد کو اس کی محنت کا پورا پورا معاوضہ مل سکے آہا مقصد ہے انقلاب کا بجانا اسی صورت میں یہ تھا جی بیس بٹا پندرہ اسی میں ذرا آگے چل کے دو لفظ اور بھی بڑے واضح آئے بیس بٹا ایک سو بارہ کہا اس انقلاب کے بعد کیا بات حاصل ہوگی نظام کے تابع رہنے والے مومنین کے متعلق جماعتوں کے متعلق کہا گیا نا کہ لا خوف نہ لہم بلا ہوں یا جنون نہ بیرونی خطرہ ہوگا نہ دلی افسردگی ان کو کسی قسم کی حزن بھی نہیں ہوگا ملال بھی نہیں ہوگا خوف بھی نہیں ہوگا کس بات سے وہ وہ معمون ہوں گے کس چیز کی سیکورٹی ہوگی دنیا عزیزہ نے مان بیس بٹا ایک سو بارہ کمئی یا عمل میں نہ بہوا مومن اس پروگرام پر عمل پیرا ہونے کا نتیجہ کیا ہوگا فلا یا خوف ہو ان کو کسی قسم کا خوف نہیں رہے گا کس بات سے ظلم ولا نہ دھاندلی اور بے انصافی کا نہ ایکسپلائٹیشن کا یہ ہزمن کا لفظ آپ دیکھیں ہزم کر گیا ہم بھی کہتے ہیں نا ظلم اور ہزم ظلم تو عدل کے خلاف دھاندلی اور نا انصافی ہے جو قانون کے خلاف ہوتی اور ہزمن اکنامک اور معیشت کی چیز ہے وہی جو وہاں کہا تھا کہ ہر ایک کو اس کی محنت کا پورا معاوضہ ملے یہاں کہا ہے کہ کسی کو بھی نہ دھاندلی بے انصافی کا لا قانونیت کا ڈر ہوگا اور نہ ہی یہ ڈر ہوگا کہ اس کی محنت کو کوئی دوسرا ہزم کر جائے گا یہ ہے وہ مقصد اس انقلاب کا لیکن یہ پہلا مرحلہ جو ہے میں نے جیسا عرض کیا <laughs> وہ اس کی تیاری کا مرحلہ ہوتا ہے اور یہی وہ سورہ مزمل میں جو کہا ہے اس تیاری کے مرحلے میں آپ دیکھتے ہیں کتنی زیادہ مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں سہولتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے <coughs> ہمارے ہاں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو نبوت کی زندگی ہے تیئیس سال کی اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے مکی زندگی اور اس کے بعد مدنی زندگی مغربی مفکرین مورخین مستشرقین نادانستہ یا دانستہ دانستہ اس لیے کہ ہم نے ان کو تاریخ اس قسم کی دی ہے کہ وہ بھی اگر اس نتیجے پہ پہنچ جائیں تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے ہم نے خود ان کو یہ میٹیریل دیا ہوا ہے یاد رکھیے یہ جو کچھ وہ لوگ لکھتے ہیں ہمارے خلاف یا نبی اکم صلی وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں اپنی طرف سے کچھ وضع نہیں کرتے ہمارے یہاں کی وہ کتابیں کہ جنہیں ہم بڑا ہی قابل استناد محتمد علیہ مستند مقدس کتابیں گنتے ہیں ان میں یہ سارا میٹیریل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی مکی زندگی جو تھی یہ تو واقعی ایک اللہ والے کی زندگی تھی مذہب پرست انسان کی زندگی تھی عبادتیں کرتے رہتے تھے نفل پڑھتے رہتے تھے تصویریں پھیرتے رہتے تھے لوگوں کو واد کرتے رہتے تھے نصیحتیں کرتے رہتے تھے کہ بھائی بھلے ہو جاؤ برائیاں نہ کرو یہ سب تو یہ تو بڑی ٹھیک ٹھاک زندگی تھی یہ کچھ کرتے کرتے یعنی یہ جتنے بھی مورخین آپ دیکھیں گے مغرب کے انہوں نے جو حضور کی لائف لکھی ہیں ان میں ان دو حصوں کو جو تقسیم کیا <clears throat> کہ اس کے بعد جب مدینے میں پہنچے تو وہاں جا کے ان کو بہت سے حالات سازگار نظر آئے کچھ اپنے ساتھی ساتھ گئے کچھ وہاں کے لوگ ساتھ ملے حالات وہاں سازگار تھے مقابلے میں ان کے عیسائی اور یہودی تھے جو سپاہ گری اور فوج کے کام سے واپس نہیں تھے تو انہوں نے سمجھ لیا کہ قریش کے مقابلے میں ان کو سر کر لینا کچھ مشکل نہیں تو وہاں جا کے ان کے دماغ میں مملکت بنانے کا خیال ابھرا اور اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا یہ ہے جو پیش کی جاتی ہے تاریخ ان کو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ متاثر عیسائی آپ کے یہاں بھی آپ اگر دیکھیں گے تو مکی اور مدنی زندگی اسی طرح تقسیم کی ہوئی معاف کیجیے اگر میں آگے چلوں تو بڑا دکھ ہوتا ہے عزیزانے میں وہ تو پھر غیر ہیں دشمن ہیں انہوں نے کہنا ہے اور جو اب میں بتا رہا ہوں آپ کو اپنوں میں سے یہ کیا کہتے ہیں وہ بھی نہیں یہ کہہ سکے جو یہ کہتے ہیں اپنے ہاں کے اور مجھے پھر مجبوراً نام لینا پڑتا ہے مودودی صاحب نے بھی حضور کی زندگی ایک پیش کی ہے انہوں نے سن اکتالیس میں اپنی جماعت بنائی اچھے اچھے لوگ ان کے اندر تک جمع ہوئے سن چھپن میں ان کے ہاں کے انہی بڑے بڑے اکابرین میں سے ایک گروہ ان سے الگ ہوا اور الگ ہونے سے پہلے انہوں نے ان پہ اعتراضات کیے اعتراض سب سے بڑا یہ تھا کہ آپ نے جب جماعت بنائی ہے تو بڑے بڑے بلند آہنگ اصول آپ دیتے تھے مساوات کے احترام انسانیت کے دیانت کے تقوی کے ہم ان اصولوں کو دیکھ کے آپ کے ساتھ ہوئے تھے <coughs> اب جو یہاں آپ پہنچے ہیں اور آپ کے سامنے مقصد آ گیا حصول اقتدار کا تو آپ نے ان تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھ دیا ہے اور جو کچھ دوسری سیاست میں ہوتا ہے وہی کچھ آپ کرنے لگ گئے ہیں وہ سارے اصول ہی سارے ختم کر دیے بالائے طاق رکھ دیے انہوں نے یہ کہا آپ کو پتا اس کا جواب کیا دیا دیا یہی ہے وہ مقام جہاں میں نے کہا ہے کہ کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے کہنا پڑتا ہے جواب یہ ہے لکھا ہوا موجود کہا کہ میں نے اگر یہ کیا ہے تو کوئی انوکھی بات نہیں کی میں نے تو اتباع سنت رسول اللہ کیا ہے اچھا کہا آپ نے دیکھا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں نہایت بلند بالا اصول مساوات انسانیہ احترام آدمیت کے وہ دیتے رہے اور آپ نے کوشش بھی کی کہ کچھ مساوات کے نمونے بھی دکھا دیے جائیں وہاں یہ سارے اصول آپ پیش کرتے رہے مدینے کی زندگی میں آ کے جب مملکت ہاتھ میں آئی تو ان تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر آپ نے کہا کہ مملکت میرے خاندان قریش کے اندر رہے گی مساوات انسانیہ کے سارے اصول بالائے طاق رکھ دیے میں نے اگر کیا ہے تو کیا ظلم کیا یا اللہ سنیے عزیزان من یوں تقسیم کیا جا رہا ہے میں نے عرض کیا ہے کہ اس قسم کی گستاخی کی حد تک تو کوئی مغربی مستشرک بھی نہیں پہنچا تھا یہ اس شخص معاف رکھیے میں شخص یہاں اس وقت کہہ رہا ہوں ذات اقدس وعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ ذات اقدس جو ان تمام مخالفین دشمنوں کے بھرے مجمع میں کہہ رہی ہے حضور یہ کہہ رہے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے دعوے کی سچائی اور صداقت کا ثبوت کیا ہے <clears throat> ثبوت پیش کیا جا رہا ہے قتل کو کفیق عمرن من قبل ہی افلا تاخلون میں نے تو اس دعوی کرنے سے پہلے بھی تمہارے اندر ایک عمر بسر کی ہے اپنی کیا تم اس عمر سے اندازہ نہیں لگا سکتے ہو کہ وہ زندگی یہ سچے کی ہوتی ہے یا جھوٹے کی ہوتی ہے افلا داخلون کے اصل فکر سے کام لے کے دیکھو وہ شخص جو اپنی زمانہ قبل اسلام کی زندگی یوں کہیے کہ جب ابھی اناول المسلمین تو وہی آنے کے بعد کہا ہے نا حضور نے تو اس سے بھی پہلی زندگی بحثیت صرف ایک انسان کے اس زندگی کو پیش کر رہا ہے دشمنوں کے سامنے اپنے دعوی نبوت کی صداقت میں اور کوئی اس کے خلاف ایک انگلی نہیں اٹھا رہا اس کے متعلق معاذ اللہ معاذ اللہ یہ کہنا کہ مکی زندگی کے اندر تو وہ اس قسم کے بلند بالا اصول پیش کرتے رہے تاکہ لوگ اس طرح سے ساتھ آ جائیں مل جائیں اور جب مملکت ہاتھ میں آئی تو کہا کہ یہ تو میرے خاندان کو ریش میں رہے گی باہر نہیں جائے گی عزیزان من رسول تو ایک طرف رہا ایک شریف انسان کی زندگی بھی اس طرح حصوں میں نہیں تقسیم کی جا سکتی کیریکٹر جو ہے وہ تو ایک انڈیویزبل یونٹ ہوتا ہے شہد کا ہر کچرا میٹھا ہوتا ہے اس کے الگ الگ حصے نہیں کیے جا سکتے یہ جو زندگی ہے نبوت کی اس میں بھی حصے نہیں ہوتے یہ جو پہلا دور ہوتا ہے انقلاب لانے کے لیے وہ اندرونی تبدیلیوں کا دور ہوتا ہے جماعت سازی کا دور ہوتا ہے انسانیت سازی کا دور ہوتا ہے مزمل تو کہا اس لیے تھا نا جب میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا نا بہترین قافلہ سالار جو چن چن کے افراد کارواں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے ان کی ایک ایک چیز کی نگہ برداشت کرتا ہے یہ جو تھی قافلہ بنانے کی تیاری انسانیت کی تیاری اپنے ساتھیوں کے قلب و نگاہ کے اندر ایک تغیر پیدا کرنا یہ اللہ الکتاب کتاب و الحکمہ کا دور تھا سب یہ اکیلے رسول کا کام نہیں تھا محمد رسول وزین محوب دون ان کا کام تھا یہ جو ولزینہ ماہو تھے یہ ان کی تیاری کا دور تھا اور یہ بھی نہیں کہ مکہ مدینے میں جا کے یہ پھر دور ختم ہو گیا یعنی آگے یہ دور تو آخر تک چلتا رہا ہے نا لیکن بہرحال اس دور میں جسے ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر نظر نہیں کچھ آتی یہ جو قرآن نے کہا ہے کے ساتھ تو آ رہی تھی لیکن وہ نگاہوں سے کشیدہ تھی وہ یہ تیاریاں یہ کیریکٹر بنایا جا رہا تھا کس قسم کے انسان تیار کیے جا رہے تھے اور اس تیاری کے اندر تو وہ توپ و تفنگ کی تو باری نہیں آتی سوال ہی پیدا نہیں ہوتی یہ کچھ کرنے کے بعد اس کے بعد پھر آتا ہے وہ اگلا مرحلہ کہ جب مخالف قوتیں یہ بھانپ لیتی ہیں کہ یہ تو ایک نیا نظام قائم کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو وہ پھر میدان میں آ جاتی ہے بلکہ قرآن کریم نے تو دوسری جگہ خود ان کے متعلق بھی یہ کہا ہے کہ جو کچھ یہ مظالم جرائم یہ کچھ کرتے ہیں انسانیت کش وہ اپنا نتیجہ اندر اندر پیدا کر رہے ہوتے ہیں یہ ہے اکیس بٹا گیارہ سے گیارہ سے کچھ آگے بھی آئے تھے ہے بڑھیا آیا تھا یہ اپنے قوت کے نشے کے سے بدمست ہو کر یہ نہیں محسوس کرتے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ایک دن تباہی ہوگا اندر ہی اندر کچھ ہو رہا ہوتا ہے جسے ہم کہیں نا ہو رہا ہوتا ہے وہ جب اگلا مرحلہ آتا ہے جب یہ تیار ہو جاتا ہے اور جو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ وہ حکیم صاحب وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے مریض وہ کہتے ہیں کہ صاحب رات کو تو اچھا بھلا سویا تھا اور صبح اٹھا ہے تو اس شدید درد اتنا اٹھا ہے صاحب کہ پتا نہیں کیا ہو رہا ہے تو وہ جب ایکس رے کے نیچے اس کو رکھ کے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ رات راتوں رات شبا شاد نہیں کچھ ہو سکتا یہ تو برسوں سے پتھری پیدا ہو رہی تھی گردے کے اندر اگر ساتھ کے ساتھ اس قسم کا چیک اپ کراتے رہتے تو پہلے ہی پتا چل جاتا لیکن وہ جو آخر میں ایک وقت آتا ہے نا اس چیز کے ناقابل برداشت ہونے کا اسے پین کہتے ہیں درد اسے کہتے ہیں کیوں ہی نہیں ہو جاتا قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کے گردوں کے اندر پتھریاں تو برسوں سے بنتی ہوئی چلی آ رہی ہیں ریت جمع ہوتی چلی آ رہی ہے ان کو محسوس نہیں ہوتا وہ کام کا سم بھی ان کر جاتے کانت ظالم انش انہ بادہ کامن آخرین بادیاں سے شروع ہوتا ہے کہ پوچھو تاریخ کے اوراد سے کہ کتنی قومیں ایسی گزری کہ جنہوں نے ظلم اور دھاندلی کی اور اس کے بعد دو لفظوں میں کہا کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا اور ان کی بارش دوسری قومیں آ کے ہوگی پہلے تو وہ بات جو آخر میں ہوئی ہے یہ بیان کی بڑا انداز ہے قرآن کا ڈرامیٹک انداز اس کو کہتی ہے اور اس کے بعد ہو گیا رہا تھا ایک عرصہ سے یہ قومیں جو تھی ظلم و ستم اور ہزم ترہیب کے اوپر انہوں نے کمر باندھ رکھی تھی ایکسپلائٹیشن ہو رہی تھی دھاندلی ہو رہی تھی جو کچھ اس کا نتیجہ اندر اندر ہو رہا تھا اسے یہ محسوس نہیں کر رہے تھے کہا فلما احسو باسانا جب وہ محسوس طور پہ سامنے ان کے وہ چیز آئی کز ہوم من ہا یار کو تو بھاگے پھر اس سے کیا انداز بھاگے وہاں سے اور سنیے قرآن کہا کہ یہ بھاگ کے جا رہے تھے اور پیچھے سے ہمارا قانون مقافات آواز دے رہا تھا لات اور کزو بھاگو نہیں بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے تھے چاروں طرف ہمارے قانون مقافات کی زنجیریں باڑے لگی ہوئی بھاگ کے نہیں جا سکتے لاتر کدو مت اس قسم کی بیکار کوشش کرو بھاگ کے نہیں جا سکتے کیا کرو ورج الا ما اترف تم سی ہے آؤ واپس واپس آؤ وہاں واپس آؤ جہاں تم دوسروں کی محنتوں کے اوپر اپنی سامانیاں تیار کیا کرتے تھے آؤ وہاں مساکن حکم آؤ ان محلات میں کہ جن کی جن جن کی رنگینیاں مزدوروں اور محنت کشوں اور کمزوروں اور محتاجوں کے خون کی رہنے منت تھی آؤ ان محلات کے اندر کہے کے لیے آؤ لال تسالون تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ یہ کہاں سے لیا تھا جو کچھ ایسا بنا کے رکھا ہوا تم نے آؤ ادھر کیا انداز ہے قرآن کا کالو یا انا کنا ظالمین وہاں پہنچ کے پھر وہ کہیں گے کہ ہاں واقعی ہم نے ظلم کیا ختم کیا فماز ظالت تل کا ہوں اور وہ وہاں چیخو پکار کرتے رہیں گے کہتے رہیں گے لیکن یہ تو وقت گزر گیا وہ یہ کچھ کہتے رہیں گے حتیٰ جالنا ہوں حسین خامدین کیا بات ہے ایک لفظ کہنے سے جیسے کہتے ہیں نا شیری نہیں ہوئی تسلی نہیں ہوئی وہ یہ کچھ چیخو پکار کرتے رہیں گے تا آ تم دیکھو تاریخ سے پوچھو کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے ایک کٹی ہوئی فصل ہوتی ہے حسین تو میں نے کہا نا شیری نہیں ہوئی خام الدین بجا ہوا شولہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے عزیزان نمان یہ ہے انقلاب جو یہ پیغمبر لاتے تھے نہ تو ان کے اس دین کا نام نسلیں پڑھنا اور تشبیاں پھیرنا تھا نہ ان کے اس انقلاب کا نام یہ فساد انگیزیاں تھیں کہ جس میں تقریبی تقریب ہوتی وہ تو یہ تھا پروگرام یہ تھا پروگرام ان کے سامنے یہ تھا پروسیس ان کا پہلے انسانوں کی تیاریاں ہوتی تھی تو پختہ شوی خدرا سلطنت تھے جمزان پختہ ایک فرد نہیں ہوتا تھا وہ لذینہ ماؤس یہ ہے وہ پروگرام جس کے لیے یہ پہلی آیت میں کہا گیا کہ بہت بڑا کمر شکن بارے گراؤں اتنا عظیم پروگرام تمہارے سپرد کیا جا رہا ہے اس واسطے آہستہ بڑا بتدریج اس کے اوپر چلو ہم تمہاری بےتابی تمنا کو جانتے ہیں لیکن صبر طلبی اس کا تقاضا کچھ اور ہے <coughs> بڑا وقت اس میں لگے گا یہ سب کچھ کرنے کے لیے تو یہ میں نے عرض کیا کہ یہاں پھر دوہرایا خاہو ہارون تھا نا وزانا ان کا وزرا تلزی ان کا دا زہرا تھا کہ رسول ہم نے وہ بوجھ اٹھا لی ہے تمہاری کمر سے جو تمہاری کمر کو توڑ رہا تھا یہاں ہارون کو ساتھ کا ہے وزیر اب اس سے آپ اس مرحلہ یا اس پروگرام کی دقت طلبی کا اندازہ لگائیے کہ ایک نبی حضرت موسا علیہ السلام جیسا اکیلا کافی نہیں ہے ایک اور نبی اس کے ساتھ دیا جاتا ہے کاہے کے لیے دیا جاتا ہے یہی لفظ ہے وزیر وزیر کے معنی ہیں بوجھ بٹانے والا دونوں رل کے بوجھ نو چک لو تھی جن کو کہاں گے نا بوجھ بٹانے والا وزرا ہی ہے ابھی جو ہمیں لفظ پڑا ہے وزرا کی جی اخبار بوجھ بٹانے والا وزیر ایک یہ ہوتے ہیں نا دوسروں کا بوجھ بٹانے والے ایک ساڈے بھی وزیر نے اپنا بھی بوجھ دینے والے الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اور مجاہد کی اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور ایک ہارون وزیر تھا ایک ہمارے یہاں وزیر ہوتے ساتھ